ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ بریرہ کے شوہر غلام تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بریرہ کو اختیار دیا تو انہوں نے خود کو اختیار کیا غروہ کہتے ہیں اگر بریرہ کے شوہر آزاد ہوتے تو آپ بریرہ کو اختیار نہ دیتے جامع ترمزی حدیث نمبر ایک ہزار ایک سو چون یہ حدیث صحیح ہے